حکم بن عمر اور یہ اقرا ہے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے سننے ابو بود حدیث نمبر بیاسی